حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے میں نے عرض کیا ہم اللہ کی کتاب تورات میں پاتے ہیں کہ جمعے کے دن ایک ساعت ایسی ہے کہ اس وقت جو کوئی مومن بندہ نماز پڑھتا ہو اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے اللہ اس کی حاجت پوری فرما دیتا ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا یا سا سے بھی کم میں نے کہا آپ نے سچ فرمایا یا ایک سا سے بھی کم میں نے عرض کی وہ گھڑی کون سی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دن کی آخری گھڑی ہے میں نے عرض کی وہ تو نماز کا وقت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں مومن بندہ جب نماز پڑھ کر بیٹھ رہتا ہے وہ نماز کے علاوہ کسی اور وجہ سے نہیں رکا ہوتا وہ نماز ہی میں ہوتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو انتالیس